الحمد لله وكفى على عباده الذين استقى أما بعد انسان دو چیزوں کا نام ایک جسم اور دوسرا روح جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے چیزیں جن کو اللہ نے ایک ترتیب سے بنایا وقت کے ساتھ وہ عالم خلق ہے جیسے دنیا کے بارے میں فرمایا خلق الارض فی یومین اللہ نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور پھر چار دن اس کے اندر انسانوں کے لیے خزانے رکھے تو چھ دن میں یہ زمین بننے کا پروسیس مکمل ہوا تو وہ چیزیں جو تدریجیں پیدا ہوئی ان کو عالم خلق کی چیزیں کہتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنند فانند پیدا ہوئی ان نما امرح ایودی الہ کن تو وہ تمام کی تمام عالم امر کی چیزیں کہلاتی ہیں جیسے انسان کی روحیں جنت جہنم میزان عرش کرسی قلم کتاب یہ سب چیزیں کم سے پیدا ہو تو دو عالم ہوئے عالم خلق اور عالم امر اس لیے فرمایا اللہ لہ الخلق والامر اللہ ہی کے لیے ہے عالم امر اور اللہ ہی کے لیے ہے عالم خلق اور انسان کی یہ خصوصیت ہے کی دونوں عالم کا مجموعہ ہے اس کا جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اس لیے فرمایا یس علوم کا روح یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کل روح من امر ربی آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے تو انسان گیا عالم خلق اور عالم امر کا مجموعہ ہو گیا لیکن اس دنیا میں انسان چونکہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے نظامیت اس کی کم ہو جاتی ہے ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو روحانی طور پر کوئی خوراک ملے تاکہ یہ روحانی طور پر مضبوط ہو جائے تو نبوت بھی چیز ہے ولایت کسبی چیز ہے نبوت تو اللہ نے جس کو چاہا چن لیا اس کے لیے یہ عطا تھی اللہ کی مگر ولایت کسوی چیز ہے کسوی سے کیا مراد کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ محنت کرے تو وہ حاصل کر سکتا ہے یہ ڈوریبل چیز ہے یہ اچیو کی جا سکتی ہے ولایت کا تصور عام بندے کی نظر میں تو ہوتا ہے ہوا میں اڑنا پانی میں چلنا اور اس قسم کے خر کے عادات کا ظہور ہونا حالانکہ اس کا ولایات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ہندو لوگ بھی کرتے سکتے ہیں ولایت کہتے ہیں شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونا جو شخص شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے لگ جائے وہ ولایت کے پہلے درجے میں آ جاتا ہے ولایت دو طرح کی ہے ایک ہے ولایت سبرا اور ایک ہے ولایت کبرا سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں اس کا فرق یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر گناہ کی خواہش تو ابھرے ٹیمپٹیشن تو ہو مگر بندہ اسے روک لے اس کو قابو کر لے اور تقاضے پر عمل نہ کرے تو اس بندے کو ولایت کا پہلا مرتبہ حاصل ہو گیا اس کو ولایت سورا کہتے ہیں دل چاہتا ہے نظر کی حفاظت کرتا ہے مگر شریعت کا پابند رہتا ہے اپنے آپ کو رکھتا بھی ہے تو اگر جذبہ تو ہے خیال تو آتا ہے گناہ کا مگر اس کے تقاضے پہ یہ لے نہیں جاتا ہاتھ پاؤں چھوڑ نہیں دیتا مضبوط رہتا ہے جمع رہتا ہے شریعت کے اوپر پکا رہتا ہے نفس کو شریعت سے ہٹنے نہیں دیتا تو اس بندے کو کہیں گے کہ اس کو ولایت سورا کا مقام حاصل ہو گیا کہ یہ ہر کام شریعت کے مطابق اب کرنے لگ گیا ہے بسا اوقات انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ طبیعت اتنی سلیم الفطرت بن جاتی ہے کہ گناہ کو دل نہیں جاتا مثال کے طور پر عام مسلمان آدمی تو اگر کوئی کہے کہ آپ کو سور کا گوشت کھلاتے ہیں حالانکہ بے نمازی ہے داڑی منڈا ہے نماز نہیں پڑتا لیکن ایک کراہت اس کے اندر ہوگی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اتنا بتا دو کہ اس ہوٹل پہ سور کا گوشت پکتا ہے وہ ہوٹل سے کوئی چیز لینی ہی بند کر دے گا تب ای کراہت کی وجہ سے جیسے ایک عام مومن کو سور سے طبعی کراہت اللہ نے دے دی ہے اور وہ نام آتے ہی دور ہو جاتا ہے ایسے ہی جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کو ہر گناہ سے اسی طرح تبعی بور ہو جاتا ہے تبیعت ہی جیسا نہیں کرتی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے میوزک اتنی بری نہیں لگتی ہے اگر مسجد میں کسی کے سیل فون بھی بجنے لگ جائے تو کوفت ہوتی ہے یہ نہیں کہ بندہ انجوائے کرتا ہے دل کہتے ہیں یہ کوئی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے مسجد کے اندر میوزک کی آواز تو وہ کانوں کو بری لگ رہی ہوتی ہے جب گناہ طبیعت کو بری لگنے لگ جائے بے ساختگی کے ساتھ شریعت پر انسان عمل کرنے والا بن جائے گناہ کا تقاضا ہی نہ دل میں ایسا آئے تو اس کو کہتے ہیں ولایت کبرا تو دونوں کا فرق ہو گیا تقاضا اٹھتا رہے اور انسان جبرن شریعت کے اوپر قائم رہے تو یہ ولایت سبرا اور نفس اتنا شریعت کے مطابق ڈھل جائے کہ مکروحات شرعیہ مکروحات طبیعہ طبیہ بن جائیں جن چیزوں سے شریعت میں کراہت کی طبیعت کی کراہت کرے تو یہ ولایت کبرا کا مقام ہوتا ہے چنانچہ کے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ حاجی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں میں ہو کے آتا ہوں چنانچہ گنگو سے چلے تھانہ بھون آ گئے وہاں حضرت حاجی صاحب سے ملاقات ہو گئی اب نیت تو کی تھی کہ ملاقات کر کے واپس آئیں گے حاجی صاحب نے بٹھا لیا حضرت اجازت ہو جائے تو میں واپس جانا چاہتا ہوں فرمایا نیا ر لوگ کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لو حضرت میں پڑھانے والا استاد آدمی تعلیم میرا کام ہے تو میں نہیں چاہتا کہ بھائی طلبا کا نقصان ہو اچھا جی, میاں رسید لوگ رات تو ٹھہر جاؤ حضرت میں رات اگر ٹھہر گیا آپ کی خانقاہ تو ساری رات ذکر ہوتا رہتا ہے جل اللہ کی ضرور لگاتا ہے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تو شب زندہ دار لوگ ہیں تو مجھے بھی نیند نہیں آئے گی اور اگر رات کو نیند نہ آئی تو کل میرا سفر کھوتا ہوگا تو پھر تو لگا کی پڑھائی پہ ہر جائے گا حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد تمہیں کوئی نہیں جگائے گا سو لینا ٹھیک ہے حضرت پھر میں رات کو سو جاتا ہوں لو جی سونے کا ارادہ کر لیا حضرت حاجی صاحب نے خادم کو کہا میاں رشید احمد کی چارپائی ہماری چارپائی کے قریب لگا لینا یہی اصل ہوتا ہے کہ لوہا جب مقناطیس کے ساتھ رہتا ہے نا تو خود بہت مقناطیسیت اس کے اندر آتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہے مکناتیسی فیلڈ ایسا ہوتا ہے کہ مقناطیس لوگوں کو بھی مقناطیس بنا دیتا ہے سو گئے فرماتے ہیں رات میری آنکھ کھلی تو جہاں نہیں تھے کوئی گرجت پڑ رہا تھا کوئی تلاوت کر رہا تھا کوئی اللہ اللہ کی ضربے لگا رہا تھا تو میں نے سوچا میں سو جاؤں میرے ذہن میں خیال آیا رشید احمد ورثت الانبیاء میں شامل ہونے کی تمنا تو تمہیں بڑی ہے پر انبیاء کا شعار تو یہ تھا کہ کانو قلیل من اللیل ما یحجعون وبالاسحار ہم وستغفرون تتجافا جنوبهم عن المداجع ودعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اب مجھے وہ آیتیں یاد آنے لگ گئی اور حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد بستر نے مجھے اچھال دیا کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جب رات کا آخری وقت آتا ہے بستر ان کو اچھال دیتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کتنے تھکے ہوئے نہ ہو کتنی نیند غالب کیوں نہ ہو چنانچے اٹھ گیا وضو کیا تو حجت پڑی ابھی سجر میں ٹائم تھا میں نے بھی اللہ کی درجی لگانی شروع کر دی لا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا فجر کی نماز پڑھ کے پھر حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید احمد وہ جو شخص یہاں بیٹھا لا الہ کا ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا حضرت وہ نیند تھا اچھا آپ ذکر کر رہے تھے جی حضرت فرمایا میاں رشید احمد اگر ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو تو میں نے کہا کہ حضرت سکھا دیجیے لو حاجی صاحب نے ٹریک کر لیا حاجی صاحب نے بیت کر لیا فرماتے ہیں کہ بیت کرتے ہی میرے دل کی حالت ایسی بدلی کہ میں نے کہا میاں رشید احمد اتنا سال تو ہم پڑھتے رہے اور پوری زندگی اب پڑھانا بھی ہے اگر ایک شیخ خود چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس وقت گزاروں تو مجھے اس سے زیادہ شفقت اور محبت تو پھر کبھی نہیں مل سکتی تو میں چھٹی کر لیتا ہوں کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہوں وہ پڑھا دے میں نے ارادہ کیا حضرت میں ایک مہینہ آپ کے پاس رہوں گا حاجی صاحب خوش ہو گئے ایک مہینہ حضرت حاجی صاحب نے اپنے پاس رکھا توجہ دی تربیت کی ان کے اچھی نگرانی کی نظر کی ان کے دل پہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی علمی طور پہ تو پہلے ہی بڑے راسک تھے بنے سمئے ہوئے تو تھے ہی صحیح بس اس میں روح بڑھنے والی بات تھی حاجی صاحب نے ایک مہینے میں بھر دی پھر حاجی صاحب نے امتحان لیا کہ نفس مرا ہے یا نہیں مرا ہمارے بزرگ پہلے محنت کرواتے ہیں اور پھر ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بھائی نفس مرا یا نہیں تب اجازت دیتے ہیں ہوا یوں کہ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور حضرت حاجی صاحب اور وہ کسی جگہ کھانے پہ مدعو تھے حضرت حاجی صاحب میاں رشید احمد کو بھی ساتھ لے گئے نوجوان لڑکے تھے پڑھ کے پارے ہوئے تھے تھوڑا عرصہ ہوا تھا جب وہاں گئے تو سبحان اللہ پکانے والے نے دسترخوان پہ پتہ نہیں درد میں ڈشیں رکھی ہوئی تھی کہ بھائی پتہ نہیں میزبان مہمان کو کون سی پسند آئے تو حضرت حاجی صاحب نے ایک پلیٹ لی اور اس کے اندر تھوڑی سی دال ڈالی اور دو چپاتیاں لیں اور میاں رشید احمد کے ہاتھ میں پکڑ کے کہا میاں رشید احمد دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو لو جی ان کو تو دال چپاتی اور خود ماشاء اللہ مرغے چر گئے کوئی ہم جیسا مرید ہوتا تو بیٹھ ہی توڑ دیتا کہ پیر صاحب کو مساوات آتی نہیں ہے مگر لوگ علاج کرتے ہیں نا بندے کا وہ سمجھتے تھے کہ جو شیخ کر رہے ہیں حکمت ہے اس کے پیچھے فیض الحکیم نا یخلو الحکمہ اب جب میاں رشید احمد وہاں بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گئے تو حاجی صاحب کھانا کھاتے کھاتے اچانک انہوں نے ایک وار کیا میاں رشید احمد دل تو یہ چاہتا تھا جب وہ دروازے میں جوتوں کے ساتھ بٹھا دیتا مگر پھر میں نے کہا چلو دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیتا بس یہ بات کر کے نا حضرت صاحب نے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ ناگواری کے آسار تو نہیں ظاہر ہوئے تم یہ رشید رحمت اللہ ہے بڑے مسکراتے چہرے کے ساتھ حضرت آپ نے سچ فرمایا میں تو آپ کے جوتے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا آپ نے جو مجھے دستخان کے کونے پہ بٹھا دیا آپ نے تو مجھ پہ احسان کروایا حضرت نے فرمایا الحمد للہ حاجی صاحب نے فرمایا الحمد للہ نفس بھڑکا نہیں مر چکا ہے لیکن جی، حاجی صاحب نے اس کے بعد الوداع کیا اور اجازت خلافت دے دی جب خلافتیں دی تو حضرت کے کہنے لگے حضرت مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا فرمایا میاں رشید احمد یہ تمہیں نسبت کی بشارت اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا اگر نظر آتا تو تجھے کبھی نہ خوشخبری دی جاتی کبھی نہ دی جاتی خیر میاں رشید احمد چلنے لگے حضرت دعا کیجیے مجھے رونا آ جائے حضرت گنگوئی کو زمانے طالب علم میں رونا کم آیا کرتا تھا اب جناب واپس آئے واپس آ کے نسبت نے پر فروزے نکالنے شروع کر دیے طبیعت کے اندر ذوق آ گیا وجدان آ گیا اب میں اٹھتے تو بس رونا ہوتا حتیٰ کہ اتنا گڑ گڑا کے روتے کہ گر جاتے اور ہلدی چولہا لگتا خط لکھنا پڑا حضرت اتنا رونا آتا ہے کہ ہلدی چولہا لگنے لگ گیا کیسی یہ بن گئی ایک سال یا دو سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی اس ملاقات کے موقع پہ حضرت حاجی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا میاں رشید احمد بیت کرنے سے پہلے اور بیت کرنے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا بیت کرنے سے پہلے اور بیت کرنے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا حضرت تھوڑی دیر تو سوچتے رہے فرمان لگے حضرت مجھے اپنے اندر تین فرق نظر آئے ہیں کون کون سے حضرت ایک فرق تو یہ نظر آیا ہے کہ بیتوں ہونے سے پہلے بہت وارد ہوتے تھے ان کو حل کرنے کے لیے حاشیے دیکھتے تھے پھر شرح دیکھتے تھے پھر اور شرح دیکھتے تھے تو بڑی مشکل سے جا کے رفا ہوتے تھے جب سے بیت ہوا ہوں کوئی اشکاری نہیں جاری ہوتا پر میں اور حضرت دوسری بات یہ کہ اب جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کی ہے طبیعت خود بھی کراہت کرنے لگ گئی ہے تو میں اور حضرت تیسری بات یہ کہ دین کی بات کرنی ہوتی ہے میں کسی کے مدع اور غم کا خیال نہیں کرتا کھڑی بات کر دیتا ہوں حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد دین کے تین درجے ہیں پہلا درجہ علم کا ہے اور وہ یہ ہے کہ بندے کو سے شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہ آئے یہ علم کا پہلا درجہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہ آئے اور دوسرا یہ کہ مکروحات شرعیہ مکروحات طبیہ بن جائے اور تیسرا ہے اخلاص اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں مدح اور زم برابر ہو جائے میں رشید احمد مبارک اللہ نے تمہیں علم میں بھی کمال دے دیا عمل میں بھی کمال دے دیا اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا یہ بیت کی وہ برکت ہے کہ انسان میا رشید احمد سے بلند ہو کر پھر حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک حضرت گنگوہی اف شانی علامہ شامور رحمت اللہ علیہ سے حضرت گندے زیادہ فقیر تھے تو علامہ ان شا کشمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا اور لکھنا نظر میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ علامہ شامی سے بھی زیادہ فقیر تھے فقیر نفس تھے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا اللہ نے ان پر علم کا رنگ چڑھا دیا اس لیے کسی نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا آپ تو جبال میں سے ہیں آپ کو حضرت گنگوئی سے حضرت حاجی صاحب سے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہوئی تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا کہ ہم نے مٹھائیوں کے نام تو دارلین میں رہتے ہوئے پڑھ لیے تھے مٹھائیوں کے ذائقے کا پتہ نہیں تھا ہم حاجی صاحب کے پاس آئے کہ ہمیں مٹھائیوں کے ذائقے کا پتہ چل جائے زہد عنابت توکل تسلیم رضا یہ مٹھائیاں ہیں نا تو لفظ تو پڑھ لیے حقیقت کیا ہے اس کا پتہ نہیں تھا حقیقت پانے کے لیے حاجی صاحب کے پاس آئے چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر وہ مقام عطا فرما دیا ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے امرتسر کے رہنے والے تھے لاہور سے لے گئے وہاں انہوں نے ایک مدرسہ بنایا جامعہ اشرفیہ کے نام سے بڑے مدارس میں سے اپنے بیت کا واقعہ خود سنایا کرتے تھے کہتے ہیں کہ مجھے تھانی رحمتہ اللہ علیہ سے عقیدت تو بہت تھی بہت عقیدت تھی میں نے کئی مرتبہ بیت ہونے کا اظہار بھی کیا حضرت فرماتے کہ مفتی صاحب بیت کا اصل مطلب تو ہوتا ہے محبت عقیدت کا ہونا کہ مرید کی طرف سے عقیدت ہو شیخ کی طرف سے محبت ہو تو مقصود موجود ہے کیا ضرورت ہے بیت کی تو حضرت تنخواہ دیتے ہیں میں چپ ہو جاتا ایک مرتبہ اتنا مجھ پر غلبہ ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا آج جو مرضی ہو میں نے بیٹھ ہو کے ہی واپس لوٹنا ہے میں تھانہ بغن پہنچا حضرت تسلیف و تعلیف کا کام کر رہے تھے سلام کیا پوچھا کیسے آئے میں نے کہا حضرت بیٹھ ہونے کے لیے تو میں مفتی صاحب مقصود تو حاصل ہے آپ کو میں نے کہا حضرت مقصود حاصل ہے آج ظاہر ابھی بیٹھ کر کے جانے جب حضرت نے دیکھا کہ بھائی آج تو یہ تجاروں کے آیا تو حضرت نے اپنا پین ایک طرف رکھ لیا اور مجھے بٹھا لیا فرمانے لگے کہ مفتی صاحب میری تین شرطیں ہیں بیت کے لیے پوری کریں گے میں نے کہا کون سی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ امرتسر کے رہنے والے ہیں پنجابی زبان بولتے ہیں عربی زبان بولنے والے جب قرآت کرتے ہیں نا قرآن مجید کی تو گننے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں گننے بڑے ہوتے ہیں پنجابی زبان میں تو آپ کسی اچھے مجود سے کاری سے تجوید پڑھیں تاکہ فجر کی نماز طوال مفصل کے ساتھ پڑھا سکیں اتنی تجوید پڑھیں نے کہا غیرت میں حاضر میں تجویز پڑھوں گا اور میرا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے فلاں اور فلاں کتابیں فلاں عالم سے پڑھی ہیں اور وہ غیر مقلد تھا اور یہ جراثیم کبھی نہیں نکلتے لہذا اب آپ ان کتابوں کو دارالعلوم کے کسی استاد کے ساتھ سام پڑھیں شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں اس وقت مفتی صاحب خود سبق پڑھاتے تھے مفتی حسن صاحب دارمین ابتدائی اس پڑھاتے تھے بڑے ہونے والے تھے مفتی تھے حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ دارمین کے کے ساتھ بیٹھ کر استاد سے ان کتابوں کو دوبارہ پڑھیں حضرت میں اس کے لیے بھی تیار ہوں تو میں تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت دو اگر میں چاہوں تو میں پردے آپ کی اہلیہ کو قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں میں سوال پوچھ سکوں مجھے اجازت دیجیے ابھی کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی نا کہ مجھے اجازت دیں میں پردے میں کی اہلیہ کو قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی کوشچن پوچھنا چاہوں گا میں نے کہا حضرت اجازت ہے یہ اخلاص تھا مرید کا اور یہ اخلاص تھا پیر کا ایسے مخلص تھے ہمارے حضرات چنانچہ اس کے بعد حضرت نے بیٹھ فرما لیا اور بیت فرمانے کے بعد پھر چند ہی دن کے بعد وہ ایک نسبت ہوتی ہے جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی نے بتلایا ما صد اللہ فی صدری اللہ وقد سببت ہو فی صدری ابھی بکر اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے بھی بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے ایک نور ہوتا ہے معرفت ہوتی ہے جو دلوں سے دل اخذ کر لیتے ہیں یہ مکنتی ہوتی ہے چنانچہ پھر وہ مکنتی جب دل میں اخذ کی تو اللہ نے پھر ان کو مفتی حسن رحمت اللہ علیہ بنا دیا تو ہمارے اکابر نے اس نسبت کو سیکھا ہے آپ اگر غور کریں تو امت میں جن سے اللہ نے کام لیا ہے وہ سارے کے سارے آپ کو صاحب نسبت وغیرہ آئیں گے آپ ایک بندہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس کو نسبت نہ ملی ہو پھر اس نے پائیدار کام کیا ہو وقتی کام تو سبھی کرتے ہیں وہ تو غلطی چھاؤں ہیں اس کو قبولیت نہیں ہوتی جس کام کو اللہ نے قبولیت دی ہو یہ کام انہوں نے کیا ہوگا جو ظاہر علم کے ساتھ باطن علم کے بھی جامع تھے جو مرجل بحرین تھے اللہ نے ان سے دین کا کام دیا آج کے دور میں بھی اصول تو وہی ہے کہ اگر ہم اپنے من کو سنواریں گے اور اپنے اندر اللہ کی محبت کو بھریں گے اور اللہ کے رنگ میں رنگیں گے اللہ اللہ ومن احسن من تو پھر ہم سے کام لیا جائے گا ورنہ بھاگی داری تو سب کر رہے ہیں قبولیت پتہ نہیں کس کے مقدر میں آئے گی قبولیت نصیب ہو اس کے لیے کے لیے نسبت کا نور ضروری ہوتا ہے تب کام آگے بنتا ہے تو ہمارے بزرگوں کی یہ نسبت قیامت تک چلے گی اللہ تعالیٰ اس کو آگے چلائیں گے جو اس کو حاصل کرے گا اس کے کام میں اللہ برکتیں عطا فرما دیں گے مگر اس کے لیے کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنی پڑے گی ورنہ ظاہر داری ہے تو عرب ہے یا اجم ہے لا الہ الا اللہ تو عرب ہے یا اجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل گواہی نہ دے یہ لا الہ کا پڑھنا لغت غریب کی مانے اللہ اللہ کے ہاں قبول یہ تب ہوتی ہے جب من کے اندر سے روشنی آتی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے معصیت کی ذلت سے بندہ نکل جاتا ہے حضرت اقرام رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوت نکل جائے انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوتے جاتا ہے تو دو باتیں بڑی اہم ہیں اس نسبت کی محنت کیے بغیر گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی بھلے بال سفید ہو جائے بھلے یہ بال سفید ہو جائے بھلے انسان ہزاروں طلباء کا استاد بن جائے جان نہیں چھوٹتی سوچ ملی رہتی ہے من پاپی رہتا ہے اندر سے انسان بے رنگا ہوتا ہے دو گلاپن ہوتا ہے نفاق ہوتا ہے اور دوسری بات کہ نسبت کی محنت کیے بغیر مقام احسان والی نماز نصیب نہیں ہوتی مجھے آج تک زندگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے محنت نہ کی ہو اور اس کو ویسے ہی مقام احسان والی نماز مل گئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ادھر کا خیال ادھر کا خیال ادھر توجہ ادھر توجہ کھڑے کہیں ہیں پہنچے ہوئے کہیں ہیں اگر یہ دو علامتیں ہمیں اپنے اندر نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے من کو سنوارنے کی ضرورت ہے ایک ہوتا ہے نا ٹیسٹ ہر چیز کا ٹیسٹ سن لیجیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی علیہ السلام کی بیویوں اگر تمہیں بات کرنی پڑے پردے کے پیچھے سے تو تم ذرا سخت لہجے میں بات کرو مال لذی فیقل دہی مرزم اگر تم نرم بات کرو گی تو جس کے دل میں مرض ہے اس کو تما ہوگی غیر محرم کو دیکھ کر یا غیر محرم سے بات کر کے دل میں تما آنا یہ کس کی دلیل ہے تو اگر ہم باہر گلی میں نکلتے ہیں نماز پڑھ کے اور ادھر بھی غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے اور ادھر بھی اور دل بھی چاہ رہا ہے تو یہ علامت قرآن مجید کے حساب سے کس کی ہے فیت فی فیکل بیوی اس مرض کا علاج ضروری ہے ورنہ مرض کو لے کے جہنم میں جائیں گے سیدھے کے سیدھے جسمانی طور پہ کل بیمار ہوتا ہے تو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے روحانی طور پہ جب یہ بیمار ہوتا ہے تو یہ ہم منہ میں دھکیل دیتا ہے اور دل کا مریض ہمیشہ کا اگلے ہوتا ہے جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض اس لیے ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے اس دل پہ محنت کرنی ہے قیامت کے مت اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے اللہ الا ولا الى وہ تو دلوں کو دیکھیں گے نقول هل هل امتلأت وتقول من وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا خاص معت لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب تو بھائی قلب سلیم قلب منیب یہ تو لے کے جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں بندے سے دل مانگتے ہیں بندے مجھے تمہارا دل چاہیے اگر اس دل کے اندر غیر کی محبت ہوئی قبول نہیں کریں گے چاہیے جاؤ ان المر المرمن احبا تمہارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے نا ہم دنیا کو جہنم میں ڈال رہے ہیں جاؤ دنیا کے ساتھ تو اس دل کو بنانا پڑے گا تاکہ یہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے یہ ذکر و سلوک کی محنت اسی کام کے لیے ہے اور آج کے اس دور میں فتنوں سے بچنے کا یہ واحد ذریعہ ہے آپ غور کریں ہمارے اسلاف جس وقت میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے ہم اپنی بے عملیوں کے باوجود اس زمانے میں زندہ ہیں وہ اپنے تقوی و تہارت کے باوجود دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور ہم زندہ بیٹھے ہیں آج کے دور میں وہ بزرگ جن کے دلوں میں بہت پہاڑ بڑا ایمان ہے وہ بھی لرساں اور ترسا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے فرمایا ہم آ گئی مسیح سے ایسے ایسے فتنے ایک بندہ سے وہ اٹھے گا ایمان والا سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا اب اس فتنوں کے زمانے میں ہم جیسے بندے جو دل سے ہی غافل ہوں پروازی نہ ہو کہ دل بنانا یا نہیں بنانا تو ہمارا کیا بنے گا سوچنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کچھ تو اپنے دل کو بنا لیں اللہ کے سامنے کرنے کے قابل بنانے کی کوشش کرنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو خود ہی صاف کر دے اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو خود ہی صاف کر دے وہ نے اس کا جواب لکھا وہ فرماتے ہیں کہ جب جب گھر کرائے پہ ہوتا ہے نا تو پھر گھر کی صفائی کرایہ دار کی ہوتی ہے دنیا میں یہ دن ہمارے پاس ہے تو صفائی بھی کس کی ہوئی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو صاف کریں مسئلہ ہے شریعت کا جس گھر کے اندر مورتی ہو تصویر ہو کتا ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اس گھر میں تو جس گھر میں تصویر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس دل میں تصویر ہو کسی بندے کی اللہ کی رحمت کا بھی تو اس کے اوپر نظور نہیں ہوتا اللہ بھی فرماتے ہیں ہی تماسی دلتی تم نے دل کو سنم خانہ بنا لیا بت خانہ بنا لیا کیا تم نے اپنے دل کو گند خانہ بنا لیا اس دل کو صاف کرنا پڑے گا اس پر محنت کرنی پڑے گی یہ دل صاف ہو جائے اس کے اندر سے گناہوں کی ذلت ختم ہو جائے اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسا دل ہے اللہ معرفت دے دے اللہ نور دے دے تو وہ غور کریں اگر ایک بندہ آپ سے دودھ لینے کے لیے آئے اور اس کے برتن کے اوپر پخانے لگائے ہو تو آپ دودھ بھر دیں گے آپ کہیں گے دفاع صاف برتن لے کے آپ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 دن گناہوں کے بغیر گزارا جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلاط اسلام کی صحبت میں گزارا ہے ہمارے دل میں بھی تمنا ہو اللہ ہمیں بھی ایسا موقع دے امام ربانی نبی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سہولت میں ایسی پاک باز ہستیاں گزری ہیں کہ بنا لکھنے والے فرشتوں کو بیس بیس سال تک بنا لکھنے کا موقع نہیں ملا عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا المر ات متقل نے تو بالکل عام کیا مت کریں یہ ہستیاں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی وہاں ہمیں اپنے آپ پہ کتنی شرم آئے گی نے وقت بھی دیا نیندیں بھی دیں عزتیں بھی دیں پردے بھی ڈالے ہمارے اوپر اور ہم تیرے کرم سے عزتوں کی زندگی بھی گزارتے رہے مگر ہم نے تجھے اپنے دل میں لانے کے لیے کوشش بھی نہ کی تو اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد للہ رب سبحان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہمارے کھما کے آج مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں منہ کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں غسل میں مولا زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ ہم نے کوئی جی بول سکتا اللہ ہم تو سچی بات ہے آپ کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں اللہ آپ کی ستاری کا معاملہ نہ ہوتا گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسموں سے اتنی بھی آتی کوئی ہمارے پاس بیٹھ نہ پسند نہیں لگائے گا شریعت پر استقامت عطا کیجیے اللہ گناہ کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھنا چاہیے اٹھے ہاتھوں کو واپس کر دیجیے قدم بڑھنا چاہیے بڑھتے قدموں کو واپس لوٹا دیجیے میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما یہ حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں اللہ ان سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما انہوں نے پروگراموں کے لیے جو محنتیں کی کوششیں کی اللہ اس کے بدلے ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو اجر اور ثواب بتا فرما آپ محبت میں زیادہ بڑھا اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ پل رات پہ آسانی کے ساتھ گزرنا آسان فرما اے کریمہ کا جہنم کی آگ سے محفوظ فرما ہمیں اپنی رضا نصیب فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ کوئی بندہ اگر کہیں بت خانے سے نکل کے جہنم جائے اس پہ تو کوئی حسرت نہیں حسرت تو اس پہ ہے جو مسجد میں زندگی گزارے مدرسے میں زندگی گزارے اور کو داخل سبب کے اندر میں ڈال دیا جائے میرے ہم مسجد سے نکل کے میں نہیں جانا چاہتے مہربانی کر دیجیے مہربانی کر دیجیے اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجیے اللہ ہمیں بچا لیجیے اے اللہ ساری زندگی علم حاصل کی عبادت کی اگر آپ کو ہاں یہ چیزیں قبول نہ ہوئی تو پھر تخموں اور بکنے سے جانوروں کی بھی نشانی پڑ جاتی ہے ہم نے اور جانوروں میں کر کے رکھ جو اللہ مہربانی کر دینا اللہ نسبت کی لاز رکھ لینا اللہ آپ نے یہ علم کی نسبت عطا فرمائی ہے اللہ قیامت کی دن کی رسوائی سے بچا لینا میرے مانا ہم دن میں سے وقت میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے جب قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں اللہ کے آمد کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کریں گے ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندر کھڑا کر لیا تو وہاں بھی دیدار نہیں ہوگا اللہ بڑی ماہرین سے بچا لینا سے بچا لینا اگر یہاں دیدار نہیں کر سکے بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے بس کہا ان ملکوں کو دیکھیں جسے آپ نے بلئی فرمایا اللہ قیامت کے دن کا دیدار تھا فرما دینا ان کے قدموں میں جگہ تھا فرما دینا ان کے ہاتھوں اور کوثر کا جام عطا فرما دینا اللہ قیامت کے دن میں اپنی رضا عطا فرما دینا ربنا تقبل منا انت انت صلی اللہ تعالی اللہ خیر خل کے ہی سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين